شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق بہار شرک کا وبال شرک سے بچ جاؤ ورنہ شرک کا وبال ایسا ہے کہ خشکی اور تروی میں فساد برپا ہو جاتے شرک کی وجہ سے ظاہر الفساد شر کا وباد ظاہر ہو گیا فساد بیج خشکی کے اور تری کے جنگلوں دریاؤں کے اندر بیما ناس کا کاسبت کے نیچے لکھو کوئی شرک و معاشیت ہو کے کسب گیا لوگوں کے ہاتھوں نے شرک و معاشیت یہ فساد کیوں آ گیا لیوزی کہوں تاکہ چکھائے ان کو باس عذاب ان عملوں کا جو کر رہے ہیں کہ بعض عذاب کیوں کہا کل عذاب کب ملے گا کیا مت میں ہاں؟ تاکہ چکھائے ان کو بعض عذاب ان اعمال کا جو کر رہے ہیں لال لم یار جیون وہ لوٹیں ان اعمال سے باز آ جائیں کل سیرو فی الحال فرمایا زمین میں چلو پھرو تم جیسے اور لوگ بھی تھے شرک کرتے تھے تو ان کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وبال اس کا انجام فساد کا شرک کا آپ فرما دیجئے سیر کو زمین کے اندر پر دیکھو کیسے تھا انجام ان لوگ جو پہلے تھے تھے اکثر ان کے کیا مشرے وہ بھی شرک کی وجہ سے تباہ ہوئے اور تم بھی کہو گے تباہ ہو گے تو شرک سے بچ کے توحید کے قائل بنو جب شرک کا وبال تم نے سن لیا تب کس پہ چلو جی توحید پہ قائم ہو جاؤ فاکم وجہ کا لدین القیم ٹھیک ہے جی توحید پہ قائم ہو جاؤ بس سیدھا رکھ اپنے رخ کو واسطے دین قیم کے پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ ہوگا لوٹنا واسطے اس کے اللہ کی طرف سے اس دن متفرق ہوں گے لوگ پہلے بھی تھا کہ متفرق ہوں گے ٹھیک ہے نا ایک کفار دوسرے مومن اب فرمائے یہ متفرق ہوں گے بے جزا و سزا کے بعض کو جزا ملے گی بعض کو کیا ملے گی سزا فرمایا من کا پرا پال ہے کفرو یہ تفروں کی تفصیل ہے جس نے کفر کیا تو اس کے اوپر وبال ہوگا کفر کا وہ من عمل صالحان جو عمل کرتا ہے نیک جو لوگ عمل کرتے ہیں نیک تو اپنے نفس نفسوں کے لیے جگہ بناتے ہیں من کافرہ کے نیچے لکھو وعید اور من عاملہ کے نیچے کیا لکھو جی واد وہ وعید ہے من کافرہ من عاملہ واد ہے لے اجزیہ جس کا حاصل یہ نکلے گا کہ بدلہ دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے عمل کی اچھے اپنے فضل سے باقی رہا کافر تو سن لو ان لاجبل کافرین اللہ کافروں کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تو یہ واد اور وعید ہوا تفروں کے اندر وہ مین آیات ہی دلی لکڑی کتنی جی یاد اور اللہ کی قدرت کی نشان میں یہ ہے کہ بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ ہواؤں کو مبشرات اس کے نیچے لکھو فوائد ریاح ہواؤں کے فائدے مبشرات کے نیچے فوائد ریاح اور مبشرات نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتے ہیں خوشخبری دینے والی کہ ہمارے بعد اللہ کی رحمت آ رہی ہے بارش وال یوزی کا قمر رحمت کے فائدہ نمبر کتنی جی دو اور تاکہ چکھائے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش کے منافع والے تاجری الفول یہ ہواؤں کا فائدہ نمبر کتنی تین یہ بڑی بڑی کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی ہیں نا اور تاکہ چلیں کشتیاں ساتھ حکومت کے والے ہو یہ فائدہ نمبر کتنی چار اور کشتیوں کے ذریعے بحری جہازوں کے ذریعے وہ تجارتی سامان لاتے ہیں نہیں یہی اور تاکہ تلاش کرو اس کا فضل روزی بالا اللہ کم تشکرو نمبر پانچ اور تاکہ تم شکر کرو یہ ہواؤں کے پانچ فائدے ہیں والد ارسل قبل سلان تسلی مومنین اور تخویف مشرقین بات تو وہی چلی آ رہی ہے نا کہ شرک کا وبال ہوتا ہے توحید میں کامیابی ہوتی ہے تسلی مومنین اور تخویف مشرقین اور البتہ آپ سے پہلے رسول ان کی قوموں کی طرف پس آئے ان کے پاس دلائل واضح لے کے فن تک منا بدلا لیا ہم نے مجرمین سے کیسے بدلا لیا من اللہ دین آج مجرمین سے بدلا لیا وہ کان حقن علین نسر المومنین اور تھا ہمارے ذمے امداد امداد کرنی اس کی مومنین کی امداد کی ہم نے اللہ اللہ دی دلیل کی نمبر کتنی جی اللہ وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو پہلے بھی ہواؤں کی بات تھی وہ دوسرے انداز میں یہ دوسرے انداز میں ہے اللہ وہ ذات ہے چلاتے ہواؤں کو اور پھر وہ اٹھاتی ہے ہمیں بادل کو پائی سو تو ہو پھر پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بادل کو یا آپ سو تو ہو منا پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بادل کو سما فضا کے اندر یہ کل ما فوقا کا جو چیز تیرے اوپر ہو کیا ہے سما تو یہ بادل جو ہیں یہ آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں فضا میں ہیں فضا میں ہیں آپ کا یہ ہوائی جہاز بھی بادلوں سے اوپر ہوتا ہے اچھا تو لہذا سما کا میں فضا کرو پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فضا میں جیسے چہتا ہے کوئی بادل لمبے چلے جاتے ہیں کوئی تھوڑی دیر پھر کرتا ہے ان بادلوں کو تاہ بتا کہ سفن منا اوپر نیچے تاہ بتا پر دیکھتا ہے تو بارش کو نکلتی ہے اس کے درمیان سے پر جب پہنچاتا ہے اللہ یہ بارش جن پہ چہتا ہے اپنے بندوں سے اچانک وہ کیا ہوتے ہیں خوش ہونے لگتے ہیں لارے مارتے ہیں کہ بارش آ گئی وائن کانو ان مخفہ منل مسکلا حالانکہ بارش آنے سے پہلے بالکل مایوس تھے کہتے جی دعائیں منگواتے تھے موضوع سے جی بارانی نماز پڑھو دعا کرو تھے مایوس یا نہیں تھوڑا سا پہلے بھی مایوس تھے آ کی تو خوشی میں ان کانو اور تحقیق تھے کانو میں واؤ ہے کانا کا اسم اس کی خبر تم بتاؤ کہاں ہے پہلے کرو سین کیا میں پیچھے لوٹو اور بے شک وہ تھے بالکل نا امید من قابل نزلہ پہلے اس کے کہ اتاری جائے بارش ان کے اوپر من قبل ہی یعنی پہلے خوش ہونے کے من قبل ہی ضمیر کا جا کے اس کو بناؤ خوش ہونا استبشار خوش ہونے سے تھوڑا سا پہلے بھی کہتے نا امید بارش کے عدم نزول سے بھی نا امید تھے ایسا ہاں جب بارش کا جب عدم نزول تھا اس وقت بھی کہتے نا امید تھے نازل نہیں ہو رہی تھی بلکہ جب خوش ہوئے ہیں نا اس سے دو منٹ بھی پہلے کہتے نا امید تھے سمجھے نا من قبل ہی ہی ضمیر کے مرجہ کیوں نہ اجتبشار یعنی خوشی سے تھوڑا سا پہلے بھی نا امید تھے فنظر پر دیکھ تو الا آثار رحمت اللہ رحمت اللہ کے آثار کی طرف رحمت اللہ سے مراج کیا ہے بارش ہے یہ جی بڑے غصے میں بیٹھے ہیں کہ آپ تو بارش ہمیں تباہ کر رہی ہے تو بارش بھی رحمت وہی ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ مسکنہ غیسن مغیثن مرین مرین نافین غیر غار جب نافع ہے تو رحمت ہے اللہ جال ہو رحمت جب بارش نازل ہوتی تو حضور کیا فرماتے اے اللہ اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنا پر دیکھو تیرا آثار رحمت اللہ کے کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو بعض ویرانی کے بے شک یہی اللہ ذالکہ کا مشاعر اللہ ہے زندہ کرنے والا ہے موتا کو قیامت میں واہ والا کل شین قدی ہر چیز پہ قادر ہے والا عرص اللہ فرمایا یہ مشرقین کا عجیب حال ہے ان کا شکر ہو یا نا شکری دنیاوی اغراض کے تابع ہے ان کا شکر یا نا شکری کیا ہے دنیاوی اغراض کے تابع ہے اب ادھر دیکھو نا بارش ہوئی تو خوشیاں منا رہے ہیں یا نہیں جی وہ اظہم یستب شرون ہے یا نہیں فیضا صاحب ہی معیش ہم اضاف شرون خوش ہو رہے ہیں شکر ہی خدا وا شکر ہی خدا وا تو بارش آ گئی تو شکر کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اور اگر یہ صورت ہو تو پھر کفر ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا شکر اور نہ شکری کس کتاب ہے دنیاوی مفاد کتاب ہے یہ آگے دیکھو والا اور البت اگر بھیجے ہم ہوا کو ہوا نہ موافق فر ہو مسفر پر دیکھیں اس کھیتی کو زرد راؤ ہو زمیر کا مرجع کون ہے کھیتی پر دیکھیں کھیتی کو زرد ہوا بھی نہ لو تو کھیتی کو پیلا کر دیا البتہ ہو جائیں گے بعد اس کے کیا کفر کرتے ہیں پہلے شکر کر رہے تھے جب سے اب کیا کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا شکر یا کفر جو ہے کس کے تابع ہے دنیا ہی فن کلا تو اس میں الموتا تسلی خاتم الانبیاء تسلی ہے اور بات وہی ہے جو اگلے دن میں نے عرض کی تھی کہ کفار کو تشبیح دی گئی ہے کتنی چیزوں کے ساتھ تین چیزوں کے ساتھ سمجھے جی مردوں کے ساتھ بہروں کے ساتھ اندھوں کے ساتھ اور وجہ تشبیح کی کیا ہے مطلق آدمی سما یا سماع نافق آدمی اگلے دن پڑھا تھا نا آپ حضرات نے تسلی خاتم انبیاء پر بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو یہاں اسما یسم اسما کا لفظ ہے ذرا غور کرنا تو نہیں سنا سکتا کیا تیری طاقت نہیں وراکن اللہ یسم میں شاہ دوسرے مقام پہ اللہ چاہے تو سنائے ہم اپنی طاقت سے بھی سنا سکتے ہیں آپ ایک زندہ آدمی ہے گڑھا کھودو گڑھا کھود کے زندہ آدمی کو وہاں دفن کر دو تھوڑی دیر کے لیے اوپر پکارو تو تم اس کو سنا سکو گے تم تو زندہ کو بھی نہیں سنا سکتے سناتا کون ہے اللہ سناتا ہے لہذا حدیثوں سے جس قدر ثابت ہے ایمان لائیں گے یہ میں میں شبیر احمد عثمانی کا حوالہ دے رہا ہوں حضرت تسی عثمانی میں لکھتے ہیں نصوص سے یعنی حدیث پاک سے نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقے سے سننا ثابت ہو جائے گا اس حد تک ہم کو سمائے موتا کا قیل ہونا چاہیے محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سما کے تحت میں نہیں لا سکتے کہ میں نے کہا تھا نا اب ایک آدمی باپ ہی کبر پہ جائے کہ میری ماں رو رہی ہے میری ماں پریشان ہے تیرے لیے کہنا ٹھیک ہے یہ غلط ہے سمجھے بہرحال آیت میں اسما کی نفی ہے کس کی اسما تو اس میں آیت میں اسما کی نفی سے مطلق سما کی نفی نہیں ہو سکتی سمجھے جی کیا آج کا لوگ جو ہیں بڑے غلب کے اندر آ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جو سمائے موتا کے کہہ ہیں وہ ہیں بھی کافر اتنا کہہ دیتے ہیں مشرق کہہ دیتے ہیں حالانکہ شیخ القرآن نے اسی مقام پہ لکھا ہے مولانا غلام اللہ خان صاحب اسی صورت روم کے اندر کہ سمائے موتا کا مسئلہ صحابہ میں کیا تھا مختلف تھا بعض صاحب ادھر تھے بعض صاحب ادھر اب جو صحابہ قائل تھے مشرق تھے نوز باللہ پھر وہ کہتے ہیں دونوں طرف سے دلائل صحیح ہیں دونوں حق پہ ہیں عام سمائے موتا انبیاء کا تو بالکل یقینی ہے سما بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار خاص طور پہ جب وہ پیٹ پھیر کے جا رہے ہو اللہ مدبری اور نہیں آپ راستہ دکھا سکتے اندھوں کو ان ضلال ہم ان کی بیراہی سے نہیں سناتے آپ مگر ان کو جو ایمان لاتے ہماری کے ساتھ یہاں سنانے سے کا کام سنانے یا نافے جب اس بات سوائے نافع کا ہے تو نفی بھی کیس کی ہے پہلے سمائے نافے کی نفی ہے اے سمجھ پاؤں مسلم وہ ماننے والے ہیں اللہ الزی خالق حکم دلی لکیل نمبر کتنی جی تیرہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو ذوف سے یا ذوف بمانے ضعیف چیز اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزور چیز سے اور کمزور چیز کون سی آئی جی؟ یہ پانی بائے مہین پھر کیا بعد دوسرے کمزور کے اے ممباد ظوفین آخر ادھر ذوف کے ساتھ آخر ہی لکھ لو اور نیچے بچپن لکھو بھائی ایک ذوف کیا تھا نطفے کا اس کے بعد آپ پیدا ہوئے بچے ہوئے تو بچہ بھی ضعیف ہوتا ہے یا کبھی ہوتا ہے یہ دوسرا ذوف ہے بچپن کا سما جال ممباد ذوفین اس ذوف کے نیچے بچپن لکھو پھر کیا بات ذوف دوسرے کے بچپن کے طاقت جوانی پھر کیا بات طاقت کے کیا کمزوری اور بڑھاپا یخلق و معاشہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اور وہی جاننے والے قادر ہیں وہ یوم تکو مسا میرے محترم یہ تخویف اخروی ہے یعنی پہلے امکان قیامت کا بیان تھا وقوع قیامت کا بیان ہے اور تخفیف اخروی اے اللہ اللہ جسے دلیل دی نا کہ تمہاری حالتیں تبدیل ہوتی ہیں یا خلق ما شاہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے تو امکان قیامت کے بعد وقوع قیامت کا بیان اور تخوی اخروی جس دن قائم ہوگی قیامت تو قسمیں کھائیں گے مجرم کیا کہیں گے بالا بسو نہ ٹھہرے تھے قبروں کے اندر سوائے ایک گھڑی کے قبروں میں تو بابا ایک گھڑی ہم ٹھہرے تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور دنیا میں بھی ایسے جھوٹ بولتے تھے اسی طرح تھے لوٹائے جاتے تھے پھیرے جاتے تھے دنیا کے اندر قسم قسم بکواسیں کرتے تھے وکال الزین اوت العلم اہل علم اہل علم کا جواب اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم و ایمان کو میاں تم ایک گھڑی نہیں ٹھہرے یوں کہو کہ جب ہم مرے تھے مرنے سے اٹھنے تک ٹھہرے ٹھیک ہے جی جب ہم مرے تھے مرنے سے اٹھنے تک ٹھہرے رہے چاہے ہزار ساری ہو گیا اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم و ایمان کو البتہ ٹھہرے ہو تم برزخ کے اندر فی کتاب اللہ اللہ کے نوشتے میں الا یوم الباس دین اٹھنے تک بس یہی یوم باس ہے بلا کن کم کن تم لا تالمون لیکن تم تھے نہ اعتقاد رکھتے تھے اس یوم باس کا جان تعلمون بمانے تا کے دون ہے دنیا میں یوم باس کا تم اعتقاد نہیں تھا تم کہتے تھے نہیں آنی قیامت لیکن تم تھے لا تاتا کہ جو نہ اعتقاد رکھتے تھے یوم دن بس اس دن نہ نفع دے گا ظالموں کو ان کے بہانے وغیرہ یہی تخویف اخروی ہے ساری اس دن نہ نفع دیں گے ظالموں کو کیا ان کے بہانے قیامت کے دن بلا ہم بون اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی والا کا ذرب نل حاد القرآن جامعیت قرآن کا بیان یہ سارے مسائل قرآن بیان کرتا ہے تمہارے سامنے توحید رسالت قیامت یقینی بات ہے کہ بیان کیا ہم نے واسطے لوگوں کے اسی قرآن کے اندر ہر قسم کے عجیب مضمون والا ان جیتا ہم اناد مشرقین اور البتہ اگر لائے تو ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ آیتن سے مراد گئے فرمائشی معجزہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اور البتہ اگر لائے تو ان کے پاس فرمائشی موزہ تو ضرور کہیں کہ کافر نہیں تم مگر باطل پھر بھی نہیں مانیں گے <laughs> ضد میں ہوں گے فرمایا کزال کا یتبا اللہ ایک کزال کا بمن لے زال کا ہے کاف تالی لیا باوجہ اسی تقزیب کے چونکہ بار بار تقزیب کرتے ہیں ان کو سمجھاؤ پھر بھی نہیں سمجھتے اس کی تقزیب کے مہر لگاتے اللہ تعالیٰ پر دل ان لوگوں کے جو نہیں جانتے ضد میں رہ جاتے ہیں پس بیر تسلی خاتم الانبیاء پس بیر تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ ان کی تکلیفوں پہ بدگوئی کے اوپر صبر کریں یہ بکواس کریں گے آپ کے سامنے بدگوئیں کریں گے آپ صبر صبر کریں بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے کہ اہل حق کامیاب ہوں گے میرے محترم بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سمجھے جی کیا ادھر تو ہم نے بند کر دیا ہے کہ پرچیاں دھرچیاں کوئی نہیں دے سکتا لیکن بعض جگہ حرکت کرتے ہیں طلباء جو صحیح معنی میں ہیں تو وہ نہیں دوسرے مخالف لوگ اپنے ایجنٹ بھیج دیتے ہیں کہ اس قسم کی پرچی دیا کرو جس پہ مول منظور برنگیختہ ہو جائے گالی دینا شروع کرے اور پھر وہ سبق پڑھا نہیں سکے گا سمجھے جی تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب کہ کفار لوگ بھی ایسی حرکتیں کریں گے کبھی آپ کے سامنے بد زبانی کریں گے کبھی کچھ کریں گے تاکہ آپ بے برداشت ہو جائیں کیا غصے میں آ جائیں آپ کو اکھیڑ دیں تو جب آپ اکھیڑ پڑو گے تو کام ہوگا جی ہاں یہ خیال کیا کرو اس لیے آپ نے کوئی دین کا کام کرنا ہے نا تو جہاں کوئی تقریر کرو یا سبق ہو پرچیوں کے اوپر پابندی کر دیا کرو کوئی پرچی بھیجے سی تو دوسرا آدمی لیتا ہے جائے اصل مقرر کو اور پڑھانے والے کو نہ دے حرکات کرتے ہیں اس قسم کے پر میں صبر کر بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے بلا یستخیفن کا اور نہ اکھاڑ دیں تجھ کو نہ بے برداشت کر دیں تجھ کو وہ لوگ جو نہیں یقین کرتے اب تو سمجھ آ گیا نا یہ اکھاڑ نہ ایسے ہے کہ لوگ حرکات کریں گے بد زبانی کریں گے آپ نے اکھڑنا نہیں آپ آپ صبر کریں بے صبر نہ بنیں اور نہ اکھاڑ دیں نہ بے صبر کریں نہ بے برداشت کریں یہ سارے معنی ہیں وہ لوگ یقین نہیں کرتے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من کل منیر لقد اسلام القمر www.shahideislam.com